اور سلمان داؤد کا جانشہ ہوا اور کہا اے لوگو ہمیں پرندوہے کی بولی سکھائی گئی اور ہر چیز میں سے ہم کو عطا ہوا بے شک یہی ظاہر فضل ہے